ہم نے پڑھنا ہے تعریفات اولیت بنیادی ابتدائی تعریفات علم المصطلح جی سارے آ گئے ہیں تو ہم شروع کریں سبق جی الحمد للہ پوری طرح سے نہیں ہے لیکن انشاءاللہ اللہ سبق ہو جائے گا رات سفر سے بہت تاخیر سے واپسی ہوئی تو اس وجہ سے کچھ نیند بھی پوری نہیں ہے اور کچھ طبیعت بھی پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہے لیکن انشاءاللہ جی نہیں کوئی نہیں پہلے سبق ہو جائے انشاءاللہ جی آپ لوگ سب اگر آگے ہیں تو مجھے بتلا دیجیے جی تعریفات اولیت بنیادی پہلی تعریفات علم المصطلح جو ہم کتاب پڑھ رہے ہیں اس میں جو اصطلاحات کا علم ہے اس کی کیا تعریف ہے هو علم وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد یہ اصول اور قواعد کا ایسا علم ہے کہ جس کے ذریعے سے سند اور متن کے احوال جانے جاتے ہیں من قبولی و رد قبولیت اور رد کرنے کے اعتبار سے کہ آیا اس سند کو یا اس متن کو ہم قبول کر لیں یا نہ کریں کیونکہ حدیث دو ہی چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے متن سے پہلے سند ہوگی اور پھر اس کے بعد متن آئے گا متن اب یہ سب آگے ہم انشاءاللہ بھی پڑھتے ہیں تو اس کو قبول کرنا ہے صنعت کو متن کو یا نہیں کرنا تو اس بارے میں ایسے اصول اور قواعد کا مجموعہ جس کے ذریعے سے سند و متن کے احوال معلوم ہو جائیں تاکہ ہم طے کر سکیں کہ اس سند اور اس متن کو آیا قبول کیا بھی جائے یا نہیں کیا جائے اس ان اصولوں اور قواعد کا نام علم المصطلح ہے موضوع جب ہم نے طے کر لیا کہ اس میں ہم بحث کریں گے سند اور متن کے حوالے سے تو پھر یہی اس کا موضوع بنیں گے من حیث القبول والرد تنظیل صحیح ہے من الاحادیث صحیح احادیث کی تمیز کرنا سقیم سے سقیم سقم سے ہے سقم بیماری کو کہتے ہیں اور خرابی کو بھی کہتے ہیں تو غلط کی صحیح سے تمیز کرنا احادیث کے اندر حدیث کسے کہتے ہیں لغت میں الجدید حدیث چونکہ حدث ہے اور حدث کہتے ہیں پیدا ہونے کو کسی نئی چیز کے وجود کو تو الجدید لغت اس کا مطلب ہے جدت ویجمع علی احادیث علی خلاف القیاس اور خلاف قیاس اس کی جمع جو ہے وہ احادیث آتی ہے حدیث کی جمع احادیث یہ خلاف قیاس ہے اصطلاحی تعریف ما اضیف الى نبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت چار چیزیں ہیں آپ علیہ ہر وہ چیز جس کی اضافت کی گئی ہو نبی علیہ السلام کی طرف قول سے فعل سے تقریر سے تقریر کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے سامنے کوئی کام ہوا اور آپ اس پر خاموش رہے تو یہ تقریر ہو گئی یہ اردو والی تقریر نہیں جسے ہم گفتگو بیان یا وہ کہتے ہیں او صفت یا پھر آپ علیہ صلاحت وسلام کی کوئی صفت کسی نے بیان کی ہو یہ بھی حدیث کے زمرے میں آتی ہیں تو چار چیزیں حدیث میں آئیں گی قول یعنی حضور کا قول فعل تقریر اور صفت الخبر اب لغت میں خبر کہتے ہیں نبا بھی خبر دینے کو کہتے ہیں اردو میں ہم ویسی خبر کو خبر ہی کہتے ہیں وجم اخبار اس کی جمع اخبارات اصطلاح میں فی و مرادف للحدیث پہلا قول یہ ہے کہ یہ حدیث کے مرادف ہے جو ہم نے حدیث میں کہا کہ حضور علیہ السلام قول فیل تقریب اور صفت واحد الصطلاح یعنی ان دونوں کا معنی حدیث کا اور خبر کا ایک ہی ہے اصطلاحی اعتبار سے دوسرا ہے کہ نہیں لہو حدیث اور خبر میں فرق ہے حدیث نبی علیہ وسلم بس حدیث تو وہ ہے جو آپ علیہ صلاحت وسلام سے آئی ہو بالخبر ما جاء عن غیره اور خبر وہ ہے جو آپ کے علاوہ سے آئی ہو یعنی آپ سے علاوہ سے مراد صحابہ سے نمبر تین اعم منہ ای فالحدیث ما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الخبر ما جاء عنہ او عن غیره تیسرا قول ہے کہ نہیں خبر جو ہے یہ زیادہ عام ہے کیونکہ حدیث تو صرف حضور علیہ السلام سے ہی منسوب رہے گی اور جو خبر ہے وہ آپ علیہ السلام سے بھی متعلق ہوگی اور آپ کے علاوہ بھی صحابہ سے بھی جو خبر آئے گی اس کو بھی ہم یا آپ کی صحابہ کی جو گفتگو ہیں اقوال ہیں افعال ہیں وہ خبر کے اندر شامل ہوں گے تو گویا کہ خبر جو ہے وہ ان کے نزدیک عام ہے اور حدیث جو ہے وہ اخص ہے حدیث صرف حضور کے ساتھ خاص اور خبر جو ہے وہ حضور اور صحابہ کے ساتھ دونوں کے ساتھ خاص یہ تیسرا قول ہے اچھا جی الاثر اثر لغت میں کہتے ہیں بقیت الشے کسی شے کے باقیات کو اصطلاح فی قولان اس میں بھی دو قول ہیں اصطلاحی اعتبار سے ہما مرادف للحدیث ای ان واحد اصطلاح اچھا جی ایک تو یہ دوسرا قول یہ ہے کہ مغایر لہو کہ اثر حدیث کے مغایر ہے حدیث کے مغایر ہے ما صحابہ اثر کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس کی نسبت کی گئی ہو صحابہ اور تابعین کی جانب ان کے اخبار اور افعال میں سے لہذا اثر جو ہے اس کے اندر آپ علیہ السلام کی تحریر تقریر اور فعل اور قول شامل نہیں ہوگا الاسناد لہو مان حزب الحدیث مسندن حدیث کا چلانا اس کے قائل کی طرف اسناد کرتے ہوئے یعنی منسوب کرتے ہوئے اس, کو جب آپ کوئی گفتگو حدیث سے مراد گفتگو ہی ہے اب اس میں جب اصطلاحی معنی لیں گے تو یقین حضور علیہ السلام کی جو ہے وہ قول فیل آ جائے گا تو حدیث کا چلانا ہی اس کے قائل تک مسندن سند کے ساتھ میں نے اس سے سنا سنا اس اس نے سے اسے اسناد کہتے ہیں نمبر دو با سلسلت الرجالی الموصول الموسلت للمتنی رجال کا وہ سلسلہ افراد کا کہ جو موصل ہو الموسلہ یہ صفت بن رہی ہے سلسلہ کی جو کہ موصل ہو متن تک متن تک پہنچنے والے لوگوں کا سلسلہ وہ بحاد المانا مرادف ہوں لسنت اس معنی میں تو یہ سند کے مترادف ہو جائے گا سند اور اسناد میں کوئی خاص فرق نہیں رہے گا سند بھی آگے بھی آ رہی ہے اچھا جی سند کسے کہتے ہیں لغت میں المعتمد کو وہ چیز جس پر اعتماد کیا جا سکے رسومی کزالی کا اور اس کو یہ اس لیے کہا جاتا ہے لِأَنَّ الْحَدِيثَ يُسْتَنَدُ إِلَيْهِ وَيُعْتَمَدُ عَلَيْهِ کہ حدیث جو ہے اس کا اس کی سن... اس یستند کہ وہ حدیث مستند ہوتی ہے اس اس آدمی آدمی پر پر یا سند سند وہ وہ ہوتا ہے جو بیان کر رہا ہوتا ہے ایک دو چار پانچ جتنی راوی ہوتی ہیں کیونکہ یا یوں کہنے کے لیے الحدیث یستند الیہ و تمد علیہ اس لیے کہ حدیث سہارا لیے ہوتی ہے الیہ اس سند کے اوپر یا راوی کہنے سنت کا مطلب وہی راوی وہی اعتماد والی اور اس پر اعتماد کی کی گئی ہوتی ہے حدیث کے جو الفاظ ہیں اس وہ کس پر اعتماد کر کے لیے گئے ہوتے ہیں وہ وہی سند ہوتی ہے یا راوی کہنے اصطلاح تمام وہ جو رجال ہیں ان کا سلسلہ جو کہ موصل ہے متن ایک ہی بات ہے سند اور اسناد بھی کوئی خاص فرق نہیں ہے المتن ما صلب من الارض لغت میں کہتے ہیں کہ جو چیز سخت ہو صلب سلوبہ اور اونچی ہو زمین سے اصطلاح میں کہتے ہیں من کلام وہ چیز کے منتہی ہو جائے اس کی طرف سند یعنی کلام منل کا نام من جو ہے وہ بیانیہ ہے ماں کا کہ وہ, وہ کیا چیز ہے جس کی جانب سند آ کر منتحی ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے وہ کلام ہوتا ہے کہ جب سند ختم ہو, ہوتی ہے تو اس کے بعد کلام شروع ہوتا ہے گفتگو شروع ہوتی ہے المسند لغت اسم اسم مفعول من اسند الشیء الی کہ مفعول ہے اسند الشیء الی اس نے نسبت کی چیز کی اس جانب کسی چیز کی جا کسی جانب نسبت کرنا پیمانہ منسوب کیا یا چلایا اس طرح میں اس کے تین معنی ہیں لہو سلاست معان کلو کتاب جمع فی مرویات کل صحابی اعلی حدت ایسی کتاب کی جس میں ہر ہر صحابی کی الگ الگ مرویات جمع کی گئی ہوں اسے بھی مسلمت کہتے ہیں دوسری تعریف یہ الحدیث المرفوع المتصل سندن وہ حدیث جو کہ مرفوع متصل ہو سند کے اعتبار سے اسے مسند کہہ دیتے ہیں اب مرفوع کسے کہتے ہیں اور متصل کسے کہتے ہیں انشاءاللہ ہم آگے پڑھتے جائیں گے تیسری تعریف اس کی یہ ہے کہ یراد السند حضر مانا میمن میمین کہ مسند جو ہے وہ مصدر مینی کے اعتبار سے یہ سند ہی کے معنی میں ہے تو بس پھر تو یہ اس کا وہی معنی ہو گیا سند والا ہی المسند ہوا میں یرول حدیث بھی سند ہی سبا ان اکانا علم بھی ہی ہم لئی صلاح اللہ مجرد الروایہ ہوا میں یروی مسند چونکہ فائل کا ہے سیگا اسم فائل تو اس لیے ہم کہیں گے کہ میں یروی کہ وہ مسند وہ شخص ہوتا ہے جو حدیث کی روایت کرتا ہے بھی سند ہی اپنی سند کے ساتھ سبا اکانا عندہ علم بھی چاہے اس کے پاس اس کا علم ہے ہم لے سے یا اس کا علم اس کے پاس نہیں ہے اللہ روایت صرف اس کے پاس روایت ہے صرف اس کے پاس ایک روایت ہے بھلے اس اس روایت کا علم اس کی تفصیل اس کی کوئی شرح یا وہ اس کے پاس ہو نہ ہو محض اس کے پاس ایک روایت ہے اس نے کسی سے سنی اور اس کو آگے نقل کر دی اسے بھی مسلم کہیں گے المحدث وہ میں یشتر حدیث روایت لیکن محدث وہ ہوگا جو حدیث کے علم میں مشتغل ہوگا روایتا بھی کہ روایتا بھی اس کو حدیث یاد ہوں گی اور اس نے حدیث آگے سے آگے لی ہوئی ہوں گی وہ درایتن اور درایتن بھی درایتن کہتے ہیں کہ پوری طرح سے اس کی جانچ پڑتال کر کے وہ حدیث لے گا وہ یہ کثیر من الروایات و احوال رواتیہ اور وہ بہت بڑی تعداد میں روایات کے اوپر اس کو وہ مطلع ہوگا مطلع ہونے کا مطلب اس کو ان روایات کا صحیح علم ہوگا کہ اس کا کیا معنی ہے اس سے کیا مراد ہے کون سا وقت تھا کس کو کیا تھا صحابی کیا کیا چاہ رہے تھے محل بقو کیا تھا پوری اس کو اس روایت سے متعلق جو ہے وہ معلومات ہوں گی وہ احوالی رواتی ہے اور پھر اس کے راویوں کے احوال بھی معلوم ہوں گے کہ اس حدیث کے اندر یہ یہ جو راوی ہیں ان کے بارے میں یہ کلام ہوا ہے یا اس کے بارے میں ہم اتنے وہ نہیں ہیں اعتبار نہیں کر سکتے اور یہ بالکل صحیح احادیث ہیں اور یہ متواتر ہیں یا یہ تو اس لیے روایات جو علم حاصل ہوتا ہے وہ محدث الحافظ فی قولان مرادف للمحدث عند قبلان من المحدثین بہت سارے محدثین کے نزدیک تو یہ محدث کے مترادف ہے الحافظ اور المحدث ایک ہی بات وقیلہ ہوا ارفع دار من المحدث کی محدث سے بھی اونچا درجہ ہے حافظ بحیث یکون ما فی اکثر مما کہ وہ طبقات حدیث کے تقریبا تمام طبقات سے واقف ہوتے ہیں اور اکثر یعنی ان لوگوں سے جن لوگوں کو معلومات نہیں ہوتی لیکن یہ ان سب سے واقف ہوتے ہیں اکثر و مما یجہلو یعنی ان کی جو معرفت ہے وہ زیادہ ہے اکثر ہے مما اس چیز سے یج جس سے وہ ناواقف ہیں بحیث یکون ما یعرفه فی کل طبقات کہ وہ چیز یقون ما یعرفه کہ وہ چیز جو وہ جانتے ہیں فکلی طبقات ہر طبقہ حدیث کے تمام طبقہ محدثین کے کہنے محدثین کے تمام طبقات کے بارے میں اکثر یہ زیادہ ہے مما اس سے یجہل ہو جس سے وہ نواقف ہیں گویا کہ ان کا علم جو ہے وہ نواقفیت کی بنسبت واقفیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے تو اسے حافظ کہہ دیتے ہیں الحاکم ومن احاط علم بجمیل احادیث جو تمام احادیث حدیث کا احاطہ کرے عزب علم کے حتیٰ لا منہ یسیر یسیر یہاں تک کہ اس سے بہت تھوڑی سی رہ جائیں باقی تمام احادیث کا وہ اس نے احاطہ کر رکھا ہو رائے رائے اہل اہل علم اور یہ کی ہے <clears throat> الباب الاول الخبر فصول الفصل الفسل تقسیم الخبر بالنسبة لوصوله إلينا خبر کی تقسیم خبر تو ہم نے پڑھ لی نا کہ آپ علیہ السلام کے قول تقریر صفت اچھا تقسیم الخبری نسبتی وصول ہی نسبت کرتے ہوئے ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے آپ علیہ السلام کی وہ حدیث جو ہم تک پہنچی ہے اس اعتبار سے اس کی تقسیم کیا ہوگی کفی مبحثان اس کے اندر اب دو بحثیں ہیں <clears throat> الفصل ثانی پہلا باب جو ہے وہ جسٹ الخبر خبر کے بارے میں ہے لیکن خبر کے اندر پھر تین فصلیں آئیں گی پہلی فصل کے اندر کہ خبر جب ہم تک پہنچتی ہے تو وہ اس وہ کس اعتبار سے پہنچتی ہے اس کے اندر پھر ہم دو بحثیں پڑھیں گے جو دوسری فصل ہوگی وہ ہم پڑھیں گے تقسیمات خبر الاحاد وفی مبحثان کہ خبر واحد جو ہوتی ہے اس کی کتنی تقسیمیں ہیں پھر اس کے اندر بھی ہم دو بحثیں پڑھیں گے والفصل الثالث خبر الاحاد المشترک بین المقبول والمردودی کہ وہ خبر واحد جو کہ مشترک ہے مقبول اور مردود کے درمیان اس میں بھی ہم دو بحثیں پڑھیں گے ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی انشاءاللہ جب ہم اس کو ایک ایک سبق میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ سب چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی کہ خبر واحد ہے کیا ہے اس کی تقسیم کیا ہے اور مشترک اور مقبول کے درمیان کیا یہ بھی آنے والی ہے <clears throat> الفصل الاول تقسیم الخبر بنسبتی بھی وصول ہی ہم تک خبر جب پہنچتی ہے تو اس اعتبار سے خبر کی تقسیم کیا ہے کتنی ہے باقی مبحثان اس میں دو بحثیں ہیں المبحث الاول الخبر المتواتر پہلی مبحث خبر متواتر کے بارے میں ہوگی اور دوسری مبحث جو ہے وہ خبر الاحاد تو گویا کہ ہم کہہ لیں کہ جب ہم تک خبر پہنچتی ہے تو وہ خبر دو طریقوں سے پہنچتی ہے یا دو اس میں قسمیں بن جاتی ہیں ایک خبر متواتر ہوتی ہے اور ایک خبر آحاد ہوتی ہے اب ہم پڑھتے ہیں کہ وہ پہلی بحث جس کے اندر ہم نے دونوں تقسیمیں کی تھی وہ کیا ہیں المبحث الاول تقسیم الخبر لوصوله ينقسم بن لوصوله بن نسبتی یہ اب دو قسموں میں خبر منقسم ہو رہی ہے پہلی قسم کیا ہے فان كان له طرق غير غیر محصورت بعدد معین فهو متواتر اگر تو انکانہ لہو لہو کا مرجہ مطلب خبر ہے اگر اس خبر کے لیے ایسے ترک ہیں موصوف صفت آ غیر محصورت کہ جو غیر محصور ہیں جن کی تعداد گنی نہیں جا سکتی عدد معین با جار مجرور محصور کے ساتھ متعلق کہ عدد معین کے ساتھ وہ محصور نہیں ہیں ایسے ترک تو پھر یہ متواتر ہوگی کیا مطلب اس کو پہلے آسان لفظوں میں سمجھ پھر عربی عبارت سے بھی سمجھ میں آ جائے گی ترک کسے کہتے ہیں ترک جمع ہے طریقہ کی طریقہ کے کیا مطلب کہ حضور علیہ السلام سے خبر منقول ہوئی حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ کے پھر حضرت ابو حریر حضرت ابن عباس کو حضرت ابن عباس نے آگے روایت کی آم... شہبانی کو اب یہ جتنے بھی ایک ایک راوی بیچ میں آ رہا ہے یہ طریقہ ہے اور ان سب کو ملا کر ہم کہتے ہیں ترک گویا کہ راوی کا نام طریقہ کہہ دیں کیونکہ اس طریقے سے آ رہی ہے اور ان سب راویوں کے جمع کو ہم ترک کہہ دیتے ہیں اچھا ایک بات یہ ہوگی دوسری بات یہ اگر یہ سب کے سب ترک یعنی ان میں سے ہر ہر ایک طریقہ یا ہر ہر ایک راوی آگے بیان کرنے میں اس کے شاگرد دس ہوں مثال کے طور پر حضور علیہ السلام مجلس میں تشریف فرما تھے آپ نے ایک, ایک, ایک, ایک آپ نے حدیث بیان فرمائی سننے والے آگے دس تھے یا دس سے زیادہ تھے تو ان دسیوں نے جب آگے بیان کی تو گویا کہ وہی حدیث دس مختلف لوگوں سے اب بیان ہو رہی ہے اچھا یہ تو ہو گیا پہلا پہلی یعنی چین کا پہلا ایک سلسلہ اب ان دس صحابہ نے ہر اس میں سے ہر ایک صحابی نے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جن کو آگے بیان کی <clears throat> وہ بھی دس دس تھے یا منیمم دس کہہ دیں یا اتنی بڑی تعداد تھی کہ ان میں سے ہر ایک حضرت انس نے بھی سنی حضرت ابو حریرہ نے بھی سنی حضرت مالک نے بھی سنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ہر ایک نے جب آگے اس حدیث کو بیان کیا تو وہ اتنے اور لوگ لوگوں کو بیان کیا اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تشریف اور آگے مجمع جو تھا وہ بھی دس پندرہ بیس کا تھا تو ان کے آگے شاگرد یا جن کو انہوں نے آگے حدیث سنائی وہ بھی بہت بڑی کثیر تعداد اچھا پھر وہ آگے جنہوں نے سنی تھی ان میں سے جس نے بھی آگے نقل کی اچھا مثال کے طور پر پچیس لوگ بیٹھے تھے ان میں سے پانچ نے آگے نقل کی بیس نے نہیں کی لیکن ان جو پانچ نے نقل کی آگے وہ بھی آگے دس دس پندرہ پندرہ کو کی ان کے بھی آگے مجمع بیٹھا ہوا تھا تو اس طریقے سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک حدیث حضور علیہ السلاۃ والسلام سے اس طریقے سے چلتی ہے کہ اس کے ترک متعدد ہوتے ہیں اور ہر ہر ترک طریقے کے اندر تعدد ہوتا ہے یعنی کہ پوری سلسلے کے اندر <clears throat> جو ہے وہ کسی ایک موقع پر ایسا آیا کہ کسی ایک رابی نے جب بیان کیا تو شاگرد آگے بہت سارے بیٹھے ہوئے تھے باقیوں سے نے سب نے ایک ایک ایک ایک سنتے سنتے حدیث پہنچی نہیں بلکہ سلسلے کے ہر ہر راوی نے آگے بے شمار کو بتلایا اور پھر ان میں سے جس نے آگے بیان کیا اس کے شاگرد بھی بے شمار پھر یعنی ایک اتنی بڑی تعداد اس حدیث کو نقل کرتی ہے کہ اب عقل اس بات کو محال سمجھتی ہے کہ اتنے لوگ کسی غلط بات پر متفق نہیں ہو سکتے اتنے لوگ کسی غلط بات پر متفق نہیں ہو سکتے جب عقل اس بات کو تسلیم کر لیتی ہے تو پھر اسے کہہ دیتے ہیں متواتر ایسی حدیث کے بارے میں یہ کہنا کہ اس میں شک اور شبہات ہو یہ غلط ہے اس لیے کہ عقلی طور پر یہ چیز ثابت ہے کہ اگر ایک چیز اس ترک سے آئی ہو کہ جس کے ہر ہر راوی اتنے زیادہ کثیر تعداد میں ہوں کہ جن کو جن کے جن کے جھوٹ پر ہونے کو یا جن کے قسم پر یا غلط ہونے کو عقل محال سمجھے جنہیں کسی ایک کا حافظہ کمزور ہوگا کسی ایک کے اندر کی نیت میں فطور فساد ہوگا لیکن اتنی بڑی کثیر تعداد تو غلط پر جمع نہیں ہو سکتی تو اب ایسے یہ جیسے کوئی کہے کہ جی ہزاروں لوگ ہم میں سے کہتے ہیں کہ جی ہم نے فلاں ملک فلاں ملک ایگزٹ کرتا ہے موجود ہے لیکن اس کی کوئی میرے پاس کوئی واضح ثبوت کوئی دلیل نہیں ہے کہ میں آنکھوں سے دیکھ کر نہیں آیا لیکن کہنے والے اتنے تواتر میں ہیں کہ ہاں جی آسٹریلیا دنیا میں ایک ملک ہے اب اس کے کہنے والے اتنی بڑی کثیر تعداد میں ہیں کہ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا یا اور کوئی بھی کوئی ایسی چیز بدیہیات میں سے کوئی ایسی بدیحی چیز کہ جس کا انکار کرنا جو ہے وہ سمجھ میں نہ آئے کہ بھئی کیسے انکار ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد جہان میں دنیا میں یہی ایک ہی بات کہہ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ غلط نہیں ہے تو یہ تعریف ہے متبادر کی اب اس کو آپ دوبارہ دیکھیے کتاب سے فَإِن كَانَ لَهُ طُرُقٌ غَيْرُ مَحْصُورَةٍ بِعَدَدٍ فَهُوَ متبادر ان کا نہ لہو ترکن محسورۃ بے عادت اگر اس کے ترک تو ہیں لیکن محسور ہیں کیا مطلب گنے گنے ہوئے ہوئے ہیں ہیں ہیں چنے چنے معین ایک معین عادت کے ساتھ پانچ ہیں آٹھ ہیں کچھ بھی ہو سکتے ہیں فہول احاد یہ والی خبر جو ہے وہ احاد ہوگی ولیکل اقسام اب ان میں سے ہر ایک کے اندر اقسام ہیں فتح فاصلہ ان سب کو میں ذکر کروں گا اور تفصیل سے بیان کروں گا انشاءاللہ بمبحثین حسین دو بحثوں کے اندر وہما اور دو, دو بحثیں جو ہیں وہ ابھی آگے آ رہی ہیں البحث الاول الخبر المتباتر تعریف لغتا ہوا اسم فاعل مشتق من التباتری ای التتابعی اسم فاعل کا سیغہ ہے متباتر تباتر ای تباتر اسے متباتر اور مشتق ہے تباتر سے مصدر اس کا یعنی یعنی کیا مطلب ای التتابع تتابع کہتے ہیں پیدر پی کو آگے پیچھے آنے کو تو تواتر چونکہ وہ حدیث اتنی زیادہ لوگوں سے ہو کے آ رہی ہوتی ہے اس لیے اس کو بھی متواتر کہتے ہیں فقولو آپ کہتے ہیں تواتر المطر کے بارش جو ہے وہ متواتر ہو رہی ہے صحیح تتابع نزول یعنی اس کا نزول جو ہے وہ پیدا کرتا ہے اصطلاح ما رواہ عدد کثیر تحیل العادت تواتؤہم علی الکذبی کہ وہ روایت ما وہ حدیث کہ رواہ عادت کثیر اتنی بڑی تعداد اس کو روایت کرے کون سی اتنی بڑی تعداد صفت آ رہی ہے کہ کہ تحیر العادت یہ بات محال ہو تو ان سب کا کز پر جمع ہونا عادت اس کو محال سمجھے اتنی بڑی تعداد جو ہے وہ لوگوں کی ایک چیز کو بیان کر رہی ہو کہ اتنی بڑی تعداد کے بارے میں عقل یا عادت اس بات کو محال سمجھے کہ یہ سب کے سب لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہو گئے ہوں گے جھوٹ پر تو یہ اس کی اصطلاحی تعریف ومانا تعریفی ان المتواتر هو الحديث اب الخبر الذي يرويه في كل طبقه من طبقات سنده رواة كثيرون يحكم العقل عادة استحالة أن يكون أولئك الرواة قد اتفقوا على اختلاف هذا الخبر کہ تعریف کا مطلب جی کیا آواز نہیں آ رہی میری جی بتائیے اگر آواز نہیں آ رہی اچھا آپ کو اوکے ہے چلیں پھر میری طرف سے اس کا مطلب آواز ٹھیک ہے جی تو کیا کہتے ہیں کہ ان تاریخی هو الحدیث کہ متواتر وہ حدیث ہے اب الخبر یا وہ خبر ہے الذي يرويه کہ جس خبر کو روایت کرے فی کل طبقات من طبقات سندی اس کی سند کے طبقات میں سے ہر طبقے کے اندر رواتن یروی کا فائل رواتن یروی ہی رواتن کثیرون یعنی اس خبر کو روایت کرے ایک کثیر تعداد راویوں کی لیکن یہ شرط ہے کہ وہ راوی فی کلی طبقات میں صنعت ہو ہر صنعت کے تمام طبقات کے اندر ہر طبقے کے اندر کثیر راوی نقل کریں اس کو اچھا ایسی کثیر تعداد کے یحکم العقل کہ عقل فیصلہ کر دے آدت عام طور پر عادت کے طور پر بس کے حالاتی ہونے کا کس بات کے محال ہونے کا ان یکون الا رواتو کے ہو جائیں کہ یہ سارے کے سارے راوی جو ہیں وہ ہو جائیں قد تفقو اس بات پر متفق اعلیٰ اختلافی حضرت خبر اس خبر کے گھڑنے پر یعنی عقل عادت اس بات کو محال سمجھے کہ کتنے سارے کثیر تعداد میں راوی اور ہر طبقے کے اندر کے راوی وہ اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اس خبر کو ہم نے ہم گھڑ لیں کیونکہ ایک زمانہ بھی نہیں ہے نا حضور سے لے کر امام بخاری تک بیچ میں جو چار سو سال چھ سو سال دو سو سال گزرتے ہیں اس کے اندر تو تین چار پانچ نسلیں گزر جاتی ہیں اب ہر نسل کے اندر یوں روات اس بات پر متفق ہوں کہ ہم اس حدیث کو یوں ہی غلط گھڑیں گے ایسا ممکن عادتا محال ہے یعنی صرف یہ نہیں کہ مشکل ہے بلکہ محال غلط استعمال کیا اس لیے جو متواتر حدیث ہوتی ہے وہ سب سے قوی بلکہ اقوا حدیث ہوتی ہے شروع يتبين من شرح التعريف أن التواتر لا يتحقق في الخبر إلا بشروط أربعة تو یہ بات طے ہو گئی تاریخ شرح کی تعریف سے تعریف کی شرح سے کہ تواتر جو ہے یہ نہیں متحقق ہو سکتا خبر کے اندر مگر ان چار شروط کے ساتھ اور وہ یہ ہیں یروی ہی اعادہ دن کثیر ایک بڑی تعداد بیان کرے اور باقی وہ بڑی تعداد کیا ہے اس کے بارے میں آگے بیان کریں کہ بزرس خلیفہ فی اقل الکثرت علی اقوال اس کثرت کے کم سے کم ہونے کے اندر مختلف اقوال ہیں لیکن المختار اشخاص کم سے کم مختار جو قول ہے وہ یہ ہے کہ دس بندے ہونے چاہیے با طبقات السند کہ یہ کثرت سند کے تمام طبقات کے اندر پائی جانی چاہیے یہ نہیں ہے کہ حضور سے نقل کرنے والے صحابی تو ایک ہوں پھر ان صحابی سے آگے اس حدیث کو نقل کرنے والے دس ہوں نہیں حضور سے بھی دس صحابی کم از کم نقل کریں پھر ہر صحابی آگے جب روایت کرے جن کو روایت کرے یا ان سے جو روایت کریں وہ بھی کم از کم دس ہوں پھر ان کے آگے جو شاگرد ہیں جو اس حدیث کو آگے دے رہے ہیں وہ بھی کم از کم دس ہوں کم از کم ورنہ تو ستر ستر تک تعداد بڑی آرام سے جاتی ہے متواتر حدیث کے اندر آپ دیکھ لیں کہ اگر حضور علیہ السلام سے دس نقل کر رہے ہیں اور وہ دس پھر آگے دس دس تو تو پہلی ہی چین میں سو تو یہی ہو گئے دس ہزار روپے دس تو سو ہو گئے اب یہ سو جب کریں گے پھر دس کو تو یہ ہزار ہو گئے تو آپ اندازہ لگا لیں کہ حدیث سے متبادل جب امام بخاری تک پہنچے گی تو یہ ہزار نہیں بلکہ تین ہزار چار ہزار لوگ اس کو ایک ہی حدیث کو نقل کر رہے ہوں گے تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ چار ہزار آدمی کسی ایک بات کو کہے اور وہ غلط ہو گھڑی ہوئی ہو یا سبھی کسی غلط بات پر متفق ہو جائیں چوتھی چیز تو واد کہ عادت جو ہے وہ محال سمجھے ان سب کے سب کے جھوٹ پر جمع ہونے کو اور پانچویں چیز بلکہ چوتھی جیم دال جی ان کی خبر کا جو اسناد ہے جو تکیہ ہے جو سہارا ہے وہ حص ہونی چاہیے کیا مطلب قول جیسے ان کا یوں قول کہ او نا او لمس کہ میں نے سنا ہم نے سنا یا ہم نے دیکھا یا ہم نے خود چھو کر دیکھا فیل ہوگی نا فیل ہوتی ہیں ہم یوں کر رہے تھے ہم نے یہ کیا تو کیا مطلب کہ وہ جب خبر آگے دیں تو یوں نہ کہیں کہ مجھ تک یہ بات پہنچی تھی اب بیچ میں کوئی راوی تھا کہ پتہ نہیں تھا لیکن مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے نہیں بلکہ سمعنا میں نے سنا ہم نے سنا نہ ہم نے دیکھا لمسنا ہم نے اس کام کو کرتے ہوئے خود کیا اما انکانا مستند اللہ العقلہ اگر بہرحال اگر تو ان کی خبر کا مدار جو ہے وہ عقل ہوئی تو قولی بے حدوث العالمی جیسے کہ کہتے ہیں کہ عالم ہے نہیں انہوں نے طے کر لیا کہ حضور نے ظاہری بات ہے فجر کی دو سنتے ہی پڑی تھی تو ہم لوگوں کو کہہ دیتے ہیں کہ ہاں آپ علیہ السلام جو ہے وہ فجر کی رکعت میں دو سنتے پڑھتے تھے اور فرض جو ہے وہ دو ہی ہوتے تھے اب یہ تو سب کو طے شدہ ہے نا کہ فرض تو دو ہی ہیں تو اگر کوئی نقل کر دے اپنی جانب سے تو یہ اگرچہ صحیح بھی ہوگی یہ متواتر نہیں بنے گی جب تک وہ خود اپنے کانوں سے سن نہ لے یا اگر کسی واقعے کو بیان کر رہا تو آنکھوں سے دیکھ نہ لے اور یعنی حصی طور پر وہ خبر ہونی چاہیے خلاح سم الخبر حین ایک دن متواتر اگر اس نے اپنی عقل کا اعتبار کرتے ہوئے طے کر لیا کہ بات تو میں ٹھیک ہی کر رہا ہوں تو پھر فلا یوسم الخبر حین عید متواتر تو پھر اس خبر کو اس وقت میں ہم متواتر خبر نہیں کہیں گے آگے یہ جو جی، حکم ہو اس متواتر خبر کا حکم کیا ہے المتواتر یفید العلم ضروری علم ضروری کا فائدہ دیتی ہے علم ضروری سے مراد کہ اس سے فرائض واجبات ثابت ہو جاتے ہیں ای العلم الیقینی یعنی یقینی علم ای یستر الانسان الى التصدیق بھی تصدیقا جازما کہ مزدر ہے انسان ایسے حدیث کے ذریعے سے تصدیق کا تصدیق بھی کون سی تصدیق ہے جازم کما شاہد الامر بنفسی جیسے کہ کوئی آدمی کسی معاملے کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کسی تصدیق کرتا ہے ایسے ہی خبر متواتر کا حکم بھی یقینی تصدیق ہے تصدیق جازم ہے تبدی تصدیق ہی کہ آدمی جو دیکھ کر کوئی بات کہتا ہے اس کو اپنی تصدیق کے بارے میں کوئی تردد نہیں ہوتا کیونکہ اس کی اپنی آنکھوں دیکھا ہوتا ہے کا خبر المتبات اسی طرح کی خبریں متبادل ہیں لزالی کا کان متبادر کلو مقبول اسی یہی وجہ ہے کہ کان متبادر کلو کے متبادر جو ہیں وہ ساری کی ساری مقبول ہیں مقبول مطلب اوتھینٹک ہیں بلا حاجت احوال رواتی ہی ان کے روات کے احوال میں بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ بھئی اس حدیث کے یہ جو حدیث متواتر ہے اس کے راوی کے اندر ہم کہیں کسی موقع پر آ کر بحث کریں بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ اگر اس راوی میں بحث کر بھی لیں گے تو اور چھ سو راوی اتنے مضبوط موجود ہیں اور وہی وہ حدیث نقل کر رہے ہیں تو اس لیے ویسے کر لیں اس کے لیے علم کے لیے ٹھیک ہے کسی کیونکہ جب حدیث چلی ہے اور پانچ سو چھ سو آٹھ سو لوگوں نے اس کو روایت کیا ہے تو عین ممکن ہے کہ بیچ میں ایک دو ایسے بھی آئے ہوں جن کے بارے میں کوئی تصدیق نہیں ہو سکی یا تو وہ کوئی اتنے معتبر نہیں تھے یا ان کے اعتبار کی کوئی تصدیق نہیں ہو سکی لوگوں نے ان کے بارے میں کوئی بہت زیادہ جمع نہیں کیا کچھ تو اس لیے وہ ہو سکتے ہیں ایک دو بیچ میں لیکن اس سے لین دین ہے نہیں ہمارا فائدہ نہیں ان پر بحث کرنے کا کیونکہ اور اتنی بڑی تعداد کثیر تعداد ہے جو کہ ثابت کرتی ہے کہ حدیث متبادل ہے اور صحیح ہے اس لیے کہتے ہیں کہ لا حاجت لا حاجت من اخبار رواتی ہی ان کے راویوں کے اخبار کے بارے میں بحث کرنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے جی امتحان کے لیے عربی عبارت یاد کرنا ضروری نہیں ہے صرف اردو میں آپ کو اگر صحیح اس کا مطلب سمجھ میں آ گیا ہے تو آپ اردو میں ہی سوال کے جواب دے سکتے ہیں اقسام یعنی قسم الخبر و لفظ خبر پھر اب جو ہے خبر متواتر اب یہ تقسیم ہو رہی ہے دو قسموں میں لفظی اور معنوی المتواتر اللفظی ما تواتر لفظ ہو و مانا ہو اگر الفاظ بھی متواتر ہیں اور اس کا معنی بھی متواتر ہے معنی تو خیر ہوگا جب لفظ متواتر ہیں تو معنی بھی وہی ہوگا مثل حدیث من قذب علی متعمدا فلیتبضع مقعده من النار جو شخص جس شخص نے میرے اوپر جھوٹ باندھا جان بوجھ کر تو بس وہ اپنا بس وہ اپنا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم میں بنا لے رواہ بجعت و سبعون صحابیا اب دیکھیے ستر اور کچھ یعنی ستر اور کچھ اور صحابہ نے یعنی مطلب بہتر تھے چوہتر تھے اٹھہتر تھے کتنے تھے کتنے صحابہ نے اس روایت کو حضور علیہ السلام سے نقل کیا ہے اب جب ستر نے بیان کر دیا تو آگے اگر کم از کم دس بھی ہوں گے تو سات سو تو ہوں گے تمرت پھر یہ کثرت برقرار رہتی ہے اس حدیث کے اندر بل زیادت فی باقی طبقات صنعت بلکہ پھر یہ کثرت باقی طبقات صنعت کے اندر اور بھی بڑھ جاتی ہے تو اب بین ہی یہی لفظ جو ہیں یہی آگے بیان ہوتے رہے ہیں تو یہ متواتر لفظی ہو گئی لیکن بسا اوقات کیا ہوتا ہے وہ المتواتر المانوی ہوا ما تواتر مانا دون لفظ ہی یہ وہ حدیث ہوتی ہے کہ جس کا معنی تو متواتر ہو لیکن وہ بیان ہی انہی لفظوں کے ساتھ متواتر نہ ہو وہ حدیث جیسے مثل احادیث رفع الیدین فی الدعاء دعا کے اندر اپنے ہاتھوں, ہاتھوں کو اٹھانے کی جو احادیث آئی ہیں فقط ورد عنہ صلی اللہ علیہ وسلم نحو بیعت حدیث کہ آپ علیہ صلی والسلام سے اس بارے میں کوئی تقریباً سو احادیث مروی ہیں کل حدیث منہا فی ہی اور یہ یہ جو رفع یدین کی حدیثیں ہیں ہر ہر حدیث کے اندر یہ بات پائی گئی ہے دعا کے بس رفع یدین نماز کی بات نہیں ہو رہی دعا کے اندر ہاتھوں کو اٹھانے کی جو حدیث ہر ایک کے اندر کیا بات آئی ہے انہو صلی اللہ علیہ وسلم رفع فی لیکنہا فی قضایا مختلفت کہ آپ نے دعا میں ہاتھوں کو تو اٹھایا لیکن مختلف جگہوں پر مختلف مقامات پر اب یہ کیونکہ فعلی حدیث ہے نا حدیث فعلی ہے علیہ السلام نے ہاتھوں کو اٹھایا صحابہ نے نقل کر دیا آگے کہ ہم نے دیکھا تھا حضور نے ہاتھوں سے کتنی مرتبہ دعائیں مانگی ہوں گی آپ نے کبھی حج کے موقع پر کبھی عرفات میں تو کبھی کہاں تو کبھی کہاں اب ان تمام قضایا مختلفہ کے اندر اب جب صحابی نقل کرے گا تو ظاہری بات ہے کہ الفاظ تو مختلف ہوں گے جب وہ اس نے نقل کیا عرفات کے میدان میں دیکھ کر تو اس نے کسی اور لفظ سے نقل کیا ہوگا پھر آپ کو دعا کرتے دیکھا اس نے فجر کی نماز کے بعد یا عائشہ میں یا عصر میں اسی صحابی نے یا کسی اور صحابی نے پھر نقل کر دیا تو مانا تو وہی ملا اور کثیر تعداد میں یہ بات سامنے آئی لیکن الفاظ مختلف تھے تو یہاں پر یہ متواتر یہ بھی متواتر کہلائے گی لیکن یہ متواتر معنوی ہوگی کہ انہی بین ہی انہی الفاظ وہی الفاظ اگر بہت کثیر تعداد میں نہیں آئے لیکن اس اس جیسے معنی رکھنے والی احادیث کثیر تعداد میں اگر سامنے آ گئی ہیں تو بھی یہ حدیث متواتر کہلائے گی لیکن متواتر معنوی ہوگی تو لاکن فی لاکینہ مختلف قزیت منہا اب یہ سمجھنے کی بات ہے فکلو قزیت منہا ہر ہر ایک موقع جو تھا اس میں سے یہ تو متواتر نہیں تھا لیکن والقدر المشترک بینہا لیکن قدر مشترک ان تمام قضیات کے اندر کیا تھی وہ رفع عند الدعاء کہ دعا کے وقت ہاتھوں کو اٹھانا سوا ترا یہ اتنا زیادہ ہوا بے اعتباری مجموعہ ترک کہ مجموعہ ترک کے اعتبار سے یہ متواتر ہو گیا ہر ہر الگ الگ قضیہ تو اتنا نہیں ہوا کہ اس کو ہم کہیں کہ متواتر تھا لیکن جب تمام قضایہ کو جمع کیا گیا تو ایک ہی معنی سے متعلق جو جو, جو حضور کا فعل تھا وہ اتنی بڑی تعداد میں جمع ہو گیا کہ یہ مانوی طور پر متواتر بن گئی تو آج کے سبق میں ہم نے دو چیزیں پڑھی ہیں ایک حدیث متواتر کسے کہتے ہیں اور پھر متواتر کی دو قسمیں پڑی ہیں جو کہ تواتر لفظی ہوگی اور تواتر معنوی ہو گئی تو متواترات جو ہوتی ہیں یہ بڑی ہی اوتھینٹک قسم کی احادیث ہوتی ہیں ان متواترات کے ذریعے سے فرض واجب ہوتے ہیں فرض فرائض اور جو واجبات ہیں یہ ان سے بآسانی ثابت ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے اندر کسی کمی بیشی کا امکان نہیں ہوتا نس قطعی کے زمرے میں آ جاتی ہیں جیسے قرآن پاک جو ہے وہ نس قطعی ہے کہ اس کے کسی بھی لفظ کا کسی بھی اس کو ہم اس کو اللہ کے منسوخ آیات ہوں ہم اس سے قطعیت ثابت کر لیتے ہیں اور قطعیت کے ذریعے سے یا تو کوئی چیز قطعی حرام ہو جاتی ہے یا کوئی چیز قطعی فرائض میں داخل ہو جاتی ہے اور واجبات میں داخل ہو جاتی ہے نہ کرنا گناہ بن جاتا ہے ایسے ہی حدیث متبادلات جو ہوتی ہیں یہ بھی نسر قطعی بن جایا کرتی ہیں آج اتنا ہی انشاءاللہ باقی پھر اگلے ہفتے پڑھیں گے سوموار والا روز منڈے کا دن جو ہے وہ میرا یقینی نہیں ہے تو اس لیے جس سوموار کو تو میں ہوں گا میں پڑھا دوں گا اور اگر نہ ہوا تو بھی میں آپ کو پھر بتلا دیا کروں گا میرے لیے بسا اوقات میں اتوار کو آج کل میری روٹین یہ ہے کہ میں اتوار کو میرے پاس کچھ فراغت ہوتی ہے لیکن میں کوشش کروں گا میرے اسفار کچھ ہوتے ہیں تو میں اگر ہو سکا ممکن تو میں سفر میں پڑھا دوں جس کا زیادہ امکان کم ہوتا ہے لیکن انشاءاللہ دیکھ لیں گے جی ٹھیک ہے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ